Thank you. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم آج ہم اپنے فورٹی فورتھ لیکچر پہ ہیں کلینکل سائیکالوجی کے اس کورس کی سیریز میں اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آج کا جو ٹاپک ہے وہ basically paediatric and clinical child psychology پہ ہے اس کی ہسٹری اور اس کے پرسپیکٹو پہ ہم خاص طور پہ آج فوکس کریں گے یہ جو پیڈیٹرک سائیکالوجی ہے یہ ایک نیا ایریا آف سائیکالوجی ہے جو پچھلے کچھ سالوں میں ایوالو ہو کے آگے آیا ہے اس کی وجہ اس کی ایوولوشن کی جیسے آپ کو پتا ہے there are always cause for things to evolve and things to sort of come into existence اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بچوں کے ایریا میں سائیکولوجیکل ہیلپ کی جو نیڈ ہے وہ over the past few decade بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ہمارے یہاں پہ اپنے پاکستانی اسٹیٹسٹکس تو نہیں ہیں ان ٹرمز آف بچوں کے لیکن امیریکن اسٹیٹسٹکس البتہ ہمیں اویلیبل ہے تو ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ there are about eight million children eight million children just imagine I mean eight million children ایسے ہیں ہو نیڈ سچ سروسز اور یہ ابھی ایک ماڈسٹ ایسٹیمیٹ ہے سو دیو فور آپ نے دیکھا کہ اب تک جو چیزیں جو ٹاپکس جو ایریاز میں نے ڈسکس کیے آپ سے ان پہ ان میں زیادہ تر جو فوکس تھا وہ ایڈلٹس کے ساتھ سائیکولوجیکل سروسز کا تھا but nevertheless you know بچے ایک ایسا ایریا ہے جس کو ہم اگنور ہرگز نہیں کر سکتے تو یہ ایریا جو ہے یہ پچھلے دس پندرہ سال میں میں نے دیکھا ہے کہ even in our own country in Pakistan you know اس پہ بہت کام ہونا شروع ہو گیا ہے آئی مین دیکھ ایک جنرلی ایک اویئرنیس کا لیول جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اویئرنیس ان دا سینس کے یو نو بچوں کی پرابلم جو اسکولوں میں آ رہی ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہونی شروع ہو گئی ہیں بچوں کی پرابلمز جو گھر میں you know in dealings with parents آ رہی ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہونے شروع ہو گئی ہیں کانڈکٹ پرابلمز جب پیرنٹس ایکسپیرئنس کرتے ہیں تو یو نو اب پڑھے لکھے جو پیرنٹس ہیں جن کو کچھ شعور ہے ان چیزوں کا وہ اس کے لیے ہیلپ سیک کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے اسی طرح سائیکولوجیکل اسسمنٹس جو ہیں بچوں کی you know they have become they a realisation in people that psychological assessments بھی ہونی چاہیے کوگنیٹیو اسیسمنٹس بھی ہونی چاہیے انٹلیکچوئل فنکشننگ لیولس بچوں کا پتہ ہونا چاہیے ان کی پروگرامنگ کے لیے ان کی پلاننگ کے لیے ان کے ایپٹیچیوڈس پتہ ہونے چاہیے ان کے اچیومنٹ لیولس پتہ ہونے چاہیے تو یہ جو یہ جو اس طرح کی جو نیڈز ہیں یہ نیڈز کی بیسس پہ دو ایریاز جو سامنے ابھر کے دنیا میں پچھلے کچھ سالوں میں آگے آ رہے ہیں کلینکل سائیکالوجی کے حوالے سے وہ پیڈیٹرک سائیکالوجی اور کلینکل چائلڈ سائیکالوجی کے ایریاز ہیں اور یہ دو ایسے ایریاز ہیں جو I think sort of qualify to address issues جو اس ایریا کے ہیں اب تھوڑی سی بات میں کرنی چاہوں گا ان کی ڈیفینیشنز کے حوالے سے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کیا جائے کہ یہ پیڈیٹک سائیکالوجی جو ہے اور اور یہ جو کلینکل چائلڈ سائیکالوجی جو ہے اس میں فرق کیا ہے پہلی چیز ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ کلینکل چائلڈ سائیکالوجی جو ہے وہ تھوڑا سا براڈر ایریا ہے براڈر ان دا سینس وہ ایسے ہے کہ کلینکل چائلڈ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اس کا جو فوکس ہے وہ اسسمنٹس کی طرف ہے اس کا جو فوکسڈ ہے وہ تھراپی کی طرف ہے اس کا جو فوکس ہے وہ ٹیسٹنگ کی طرف ہے اس کا جو فوکس ہے وہ فیملی تھراپی کی طرف ہے تو پلس کلینکل سائڈ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ پرائیویٹ پریکٹس میں یو نو اکثر کام کرتا ہے وہ کئی دفعہ یو نو ہاسپٹل سیٹنگز میں بھی کام کرتا ہے اور کئی دفعہ وہ پیریٹریشنس کے ساتھ بھی مل کے کام کرتا ہے یا ایٹ لیسٹ ان کو کنسلٹ کرتا ہے تو یہ ایک قسم کا ذہن میں رکھیں کہ وہ جو ایک آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایک ٹریڈیشنل جو ماڈل ہوتا تھا کہ جی سائکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ اور سوشل ورکر کا یہ کچھ اس قسم کے ماڈل میں جو ہے کلینکل چائلڈ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ کام کرتا ہے لیکن جو پیڈیٹرک سائیکالوجسٹ ہے وہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے کام کرتا ہے ایک تو چیز ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ پیڈیٹرک چائلڈ سائیکالوجسٹ جو ہے اس وہ اکثر اس کی جو سیٹنگ ہے وہ ہاسپٹل سیٹنگ ہی ہوتی ہے ایک ایسی ہاسپٹل سیٹنگ یو نو جس میں the paediatrician is available the physician is available you know the child is available اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ زیادہ بچوں کی میڈیکل اور بایولوجیکل جو ایشوز اور کنسرنز ہیں اور ایسے ایشوز اور کنسرنز جو بیہیور لیول پہ یا جو فزیکل لیول پہ امیڈیٹ انٹروینشن مانگے اس کا فوکس کچھ اس کی طرف ذرا زیادہ ہوتا ہے دوسری ایک اور ڈفرنس جو اس جنکچر پہ میں مینشن کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کلینکل چائلڈ سائیکالوجسٹ جو ہے اس کی انٹروینشن یا اس کی انوالومنٹ بچوں کی ویل بینگ میں اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب کوئی سائیکوپیتھالوجی آئیڈینٹیفائی ہو جائے ان ادر ورڈز اگر یہ پیڈیٹریشن یو نو ڈائگنوز کر دے یا چائلڈ سائیکالوجسٹ کوئی ڈائگنوس کر دیتا ہے کہ دیر از نو uh, اس طرح کا ڈائگنوسز ہو جائے کہ آپ کو کرتا ہے بٹ ایز پیڈیٹک سائیکالوجسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے ارلی اسٹیجز پہ اس کی انٹروینشن شروع ہو جاتی ہے وہ ارلی آئیڈینٹیفکیشن کے جو سائنز ہیں وہ ان چیزوں کو پہ غور زیادہ کر رہا ہوتا ہے کہ جو ارلی سائنس آئیڈینٹیفائی مختلف پروفیشنلز uh, کرتے ہیں بچوں میں یا اسکولس کرتے ہیں بچوں میں تو وہ اس لیول پہ یو نو انٹروین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پیڈیٹک سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ پریونشن آف النس جو ہے اس پہ ان کا فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے پروونشن بچوں کی of healthy children I mean we are not talking affection of children suffering from any particulars تو یہ آئی تھنک دو بڑی چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھنی ضروری ہیں میں اب ڈیفینیشن آپ کو بتانی چاہوں گا field of research and practice that has been concerned with a wide variety of topics in the relationship between psychological and physical well wellbeing of children including behaviours the role of psychology in paediatric medicine and the promotion of health and prevention of ill among healthy children تو یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہے چیز جو زین میں آپ کو رکھنی ہے وہ یہ کہ پیڈیاٹک سائیکولوجسٹ اور چائلڈ سائیکولوجسٹ جو ہے ان کی جو رولز ہیں ان میں بے شمار اوور لیپنگ ہے آئی مین اتنا بہت کلیئر کٹ ڈفرینسیشن جو ہے نہیں ہے اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں کیونکہ ابھی پیریٹک سائیکولوجسٹ کا جو رول ہے یہ بہت نیا ہے and they are very few paediatric psychologist جو ہیں یو نو یا ایسے سائیکولوجسٹ جو اپنے آپ کو پیڈیاٹک سائیکالوجسٹ کہلائیں so therefore there is a lot of overlapping you know which is just part of the process of development of a new sort of discipline آپ کہہ لیجیے تو اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ اوور لیپنگ کیوں ہے overlapping is just part of the process of you know of definition البتہ اس میں جو چیز ہے ذہن میں رکھنی وہ یہ ہے کہ پیڈیٹرک سائیکالوجسٹ جو ہے اس کا زیادہ فوکس ہوتا ہے شارٹ ٹرم انٹروینشن پہ یو نو وہ میڈیکل کنڈیشن کوئی دیکھتا ہے تو اس کو رائٹ اوے اٹینڈ کرتا ہے as opposed to you know hmm a child clinical psychologist جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ڈائیورس یو نو اس کی اس کی اپروچ ہوتی ہے in dealing with the issues of the child اسی طرح دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پیڈیٹرک سائیکالوجسٹ جو ہے اس کا جو فوکس ہے وہ بایولوجیکل uh, کنڈیشنز وہ ایسی conditions you know that need immediate sort of attendance وہ کچھ کئی دفعہ وہ میڈیکل ہوتی ہیں نیچر میں یو نو وہ ان کو اٹینڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیڈیٹک uh, سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اپنی کنسلٹیشن پرووائڈ کرتا ہے پیڈیٹریشنس کو یا other people are part of of that that institution اور آرگنائزیشن جس میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو as to this clinical child specialist جو ہوتے ہیں یا کلینکل چائلڈ سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کا ان کے اپروچ زیادہ ڈائیورس ہوتی ہے تو ڈائیورس سے میری مراد یہی ہے کہ وہ ان کا فوکس جو ہے وہ اسسمنٹ کی طرف جائے گا you know because a train to carry out assessments اسی طرح وہ ڈیولپمنٹل پروسیسز کو تھوڑا سا ان پہ نظر رکھتے ہیں اور وہ فیملی تھیراپی کی طرف بھی زیادہ انکلائنڈ ہوتے ہیں as to a paediatric psychologist آپ جاننا چاہیں گے کہ اس کی جو ہسٹری ہے اس ایریا کی وہ کیا ہے تو میں زیادہ لمبا ہسٹری میں تو نہیں جاؤں گا لیکن تھوڑا سا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے وٹمر کا ویری فیمس سائیکالوجسٹ کا ذکر شروع میں جب میں ہسٹری آف کلینکل سائیکالوجی کا لیکچر آپ کو دیا تھا تو اس میں میں نے اس کا ذکر کیا تھا وٹمر نے 1896 میں پہلا ایک کلینک جو تھا وہ ڈیولپ کیا جو چائلڈ گائیڈنس کلینک کہلاتا تھا تو یہ وہ کلینک تھا جب پہلی دفعہ formally you know in structured manner ایک ایسا کلینک ایک ایسی انسٹیٹیوشن ایٹین نائنٹی سکس میں بنی جس کا فوکس بچوں کی پرابلم سے تھا اور خاص طور پہ بچوں کی لرننگ ڈسبلٹی کی پرابلم سے تھا تو وہاں پہ یو نو ایسے بچے جنہیں لرننگ پرابلمس تھیں ایسے بچے جنہیں کانڈکٹ پرابلمس تھیں ایسے بچے یو نو جن کا انٹرسٹ اور موٹیویشن بڑا لو ہوتا تھا پڑھائی کے معاملے میں ایسے بچے جو ایموشنلی ڈسٹرب ہوتے تھے یا ایسے بچے جن کو ڈیل کرنا پیرنٹس کو سمجھ نہیں آتی تھی how to deal with them I mean those the kind of children that this clinic dealt with تو وہ آغاز تھا یو نو کلینکل سائیکالوجی کا اس کے بعد اکثر سائیکالوجسٹ جو تھے وہ بچوں کے ایریا کو ایک قسم کا ایکسٹینشن آف ایڈلٹس ہی سمجھتے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ جو بڑوں کی پرابلمز ہیں وہی بچوں کی پرابلمس ہوتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ ٹوینٹی سینچری میں خاص طور پہ فوکس جو تھا وہ وہ ڈیولپ ہوا کہ نہیں بچوں کی پرابلمس کو ایک اور انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بچوں کی پرابلمس جو ہیں وہ کوئی ضروری نہیں کہ they are an extension you know of the adult problems آپ اگر D S M you know one اور ڈی ایس ایم ٹو کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں اس میں جو ایک امپریشن ملتا ہے یہی ملتا ہے کہ بچوں کی پرابلمس کو ایک قسم کا انہوں نے ڈاؤن ورڈ ایکسٹینشن کے تصور میں دیکھا ہے کہ دیر ایکسٹینشن بڑوں کی پرابلم دین بچوں کی پرابلمس لیکن ڈی ایس ایم تھری اور ڈی ایس ایم فور جو ہے I mean these are the latest diagnostic statistical manual جو آج کل ہم لوگ یوز کرتے ہیں ڈی ایس ایم فور کو یوز کرتے ہیں تو اس میں دس ڈفرینٹ گروپس جو ہیں وہ ڈیولپ ہو گئے ہیں بچوں کی پرابلمس کے اور رفلی about forty three specific diagnosis کے طریقے جو ہے وہ اب آپ کو ڈی ایس ایم فور میں ملتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی چینج ہے eh, جو کہ اوور دا ایئرز آئی ہے eh, دوسری چیز ایک اور اویئرنیس جو ساتھ ساتھ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ بچوں کے جو پرابلمس ہیں وہ اتنے سارٹ آف ملٹی فیسٹڈ ہے کہ کوئی بھی ایک شعبہ جو ہے یا ایک جو ڈسپلن جو ہے صرف کلینکل سائیکالوجسٹ یا کلینکل چائلڈ سائیکالوجسٹ یا پیریٹک سائیکالوجسٹ وہ سب ایریاز کو اٹینڈ نہیں کر سکتا دیئر فور اس کی وجہ سے جو سائیکولوجیکل ہیلپ ہے جو سائیکولوجیکل سروسز ہے جو مینجمنٹ کا ایریا جو ہے وہ بہت اس وسیع ہو گیا ہے اس کی سب سب اسپیشلٹیز جو ہے ویسٹ میں خاص طور پہ ہمارے یہاں پہ ابھی اتنی سب اسپیشلٹیز ڈیولپ ہو کے ایوالو ہو کے سامنے نہیں آئیں لیکن ویسٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو lot of specialties seem to have come around اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ over the years you know جو جو ایسے سائیکالوجیز جو پیڈیٹک سیٹنگز میں کام کر رہے ہیں وہ سکسٹی سکس میں سکس میں سیون میں ان کی تعداد امریکہ میں کوئی تین سو کے قریب تھی پھر 1999 میں ان کی جو تعداد ہے وہ تقریباً بارہ سو کے قریب ہو گئی اور اور 1999 میں ہی اے پی اے نے ایک ڈویژن جس کو ڈویژن 54 کہتے ہیں وہ ڈیولپ ہو کے سامنے آ گئی ہے اور یہ جو ڈویژن 54 ہے یہ جب اے پی اے میں ڈویژن کسی بھی سب اسپیشلٹی کی بن جائے تو وہ ہمارے فیلڈ میں ایک قسم کی آپ سمجھ لیجئے کہ ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس کو ایک آفیشیل سارٹ آف سرٹیفکیشن سی مل گئی ہے کہ بھئی ہاں یہ جو فیلڈ ہے یہ جو سب اسپیشلٹی ہے یہ بذات خود ایک ڈسپلن ہے اور اور اس کو ایک قسم کی ریکگنیشن جو ہے ورلڈ اوور مل جاتی ہے اب میں ذکر کرنا چاہوں گا ایک ڈیولپمنٹل پرسپیکٹو کے حوالے سے ایک جو چیز سامنے آئی وہ یہ ہے کہ بچوں کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو جب ہم ڈیولپمنٹل پرسپیکٹو سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں you know as child clinical psychologist اور ایز پیڈیٹرک سائیکالوجسٹ ہمیں بہتر چیزوں کی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے جب ہم ڈیولپمنٹل پرسپیکٹو کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی میرا مطلب ہے کہ بچے کی گروتھ کو بچے کی ڈیولپمنٹ کو جو کہ کئی ایریاز میں سائملٹینیسلی ہو رہی ہوتی ہے جس طرح فار انسٹنس بچے کی یو نو بہیور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے بچے کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے بچے کی سائیکو موٹر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے بچے کی لینگویج ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے آئی مین سو ڈیولپمنٹ سائملٹینیسلی جو ہے وہ کئی ایریاز میں ہو رہی ہوتی ہے سو ڈیولپمنٹل پرسپیکٹو سے خاص طور پہ جو چیز سمجھ بہتر آنی شروع ہو گئی ہے ہمیں اس فیلڈ میں وہ یہ ہے کہ آیا بچے بچے کی جو پرابلم ہے وہ کس ایریا میں ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ بچے کی پرابلم سب ایریاز میں اکٹھی سائملٹینیسلی ڈیولپ ہو جائے اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے only it's only it's is mental retardation کہ آپ کو across the board developmental lag نظر آئے گا یا ڈیولپمنٹل ڈیلے نظر آئے گا ادروائز ہم بے شمار جو اور ایریاز پرابلمس کے دیکھتے ہیں جن میں سافٹ نیورولوجیکل پرابلمس بھی ہیں جن میں لرننگ ڈسبلٹیز بھی ہیں جن میں ڈیولپمنٹل ڈیلیز بھی ہیں وہاں پہ اکراس دا بورڈ ایک ایک جیسا ڈیلے نہیں آتا تو دیو فور جو کرائیٹیریا یوز اب ہم کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ اچھا اگر بچہ جو ہے اگر وہ اس کی عمر چھ سال ہے تو وہ آیا اس کی کوگنیٹو اسکلز جو ہیں وہ چھ سال کی عمر کے مطابق ڈیولپ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی آیا اس کی لینگویج اسکلز جو ہیں وہ چھ سال کے بچے کے مطابق ڈیولپ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی آیا اس کی سوشل اسکلز جو ہیں وہ چھ سال کے بچے کے مطابق ڈیولپ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو ہم اس کی فزیکل ایج کو جس کو ہم کرونالوجیکل ایج کا نام بھی دیتے ہیں ہم اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سے کمپیئر کرتے ہیں اس کی ڈیولپمنٹ کو تو لہٰذا آپ نے کئی کتابوں میں دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ کی رپورٹ جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں ذکر ہوگا کہ بچے کی یو نو کچھ ایریاز میں گروتھ اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بالکل نارمل جا رہی ہے وہ ایج اپروپریٹلی جا رہی ہے لیکن کسی ایک آدھ ایریا میں اس کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں لیگ ہے وہ اپنی عمر سے ایک سال یا دو سال پیچھے ہے تو یہ جو انفارمیشن ہے یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے particularly from the point of view of later developing programme such children تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ایک قسم کا an active process process ongoing اور اس اس پروسیس کی اس اہمیت کو اس کی ڈائنامک اہمیت کو اس کی یو you نو know, اس اہمیت کو کہ اس آن گوئنگ پروسیس یہ رک نہیں جاتا uh, یہ جو ہے uh, اور اینڈ دا فیکٹ دیٹ بچے کی جو اسسمنٹ uh, ہے وہ ایک قسم کی آن گوئنگ ڈیولپمنٹ کے مطابق کرنی چاہیے یہ this is something which in the last few decade has come in this field اور اس میں پیڈیٹرک سائیکالوجسٹ کا اور چائلڈ کلینکل سائیکالوجسٹ کا ان ایریاز کا اور ان ایکسپرٹس کا ان کا ایک بڑی امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے اسی طرح یہ بھی چیز سامنے دیکھنے میں آتی ہے کہ جو ڈیولپمنٹل پرابلمس ہیں وہ کئی دفعہ ان کے آؤٹ کمز جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں کئی دفعہ ڈفرینٹ قسم کی ڈیولپمنٹل پرابلمس کے آؤٹ کم ایک ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ ایک ہی قسم کے ڈیولپمنٹ پرابلم کے آؤٹ ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں تو یہ I mean these are the sort of variations that one invariably comes across and sees اس سے جو چیز جس کا اندازہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ how interdependent you know these things are and how so many different factors جو ہے وہ اکٹھے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں جن کو آئسولیٹ کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ جو ڈیولپمنٹل پرسپیکٹو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے جو اسسمنٹس ہیں آج کل وہ یو نو بہت ایکسٹینسو ہو گئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ you know we fortunately are in day and age we are very you know very meaningful perspective a very meaningful insight into the functioning of the child into the diagnosis of the child into the problems of the child یہ اب یہ یہ پاسبل یہ چیزیں ہو گئی ہیں جس کی بیسس پہ you know different programmes and can be built اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نہ صرف کہ فیملی فیملی پرسپیکٹو کو بہتر یو نو سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں بلکہ جو انوائرمنٹل چیلنجز ہیں and the role of the environment جو ہے how the environment can cause certain developmental problems اور how the the environment can enhance certain kind of development جو ہے اس کی امپورٹنس جو ہے اس کو بھی سمجھنا جو ہے ممکن ہو گیا ہے یہی وجہ ہے کہ جو بچے کی جو ایج ہے بچے کا جو ماحول ہے بچے کی فیملی کی جو سچویشن ہے جو ڈائنامکس فیملی کی ہے یہ سب چیزیں جو ہے ان کو جاننا اور ان کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے in order to really be able to know you know why is a child having certain kind of a behaviour اور why is a child manifesting problem کیونکہ جب تک ہم اس کانٹیکسٹ کو پورے کانٹیکسٹ میں بچے کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں بہتر انڈرسٹینڈنگ جو ہے چیزوں کی نہیں ہو سکتی اب فار انسٹنس جس طرح دیکھنے میں آتا ہے کہ فور ایک بچہ جو چار سال کی عمر میں اگر وہ ٹیمپر ٹینٹرم جو ہے ٹیمپر ٹینٹرم سے میری مراد ہے کہ ایسا غصے کا دورہ جو بڑا شدید ہوتا ہے جس میں وہ کئی دفعہ چیزیں اٹھا کے پھینکتا ہے کئی دفعہ چیزیں توڑ دیتا ہے کئی دفعہ چیز وہ وہ چیزوں کو بینگ کرتا ہے دروازوں کو بینگ کرتا ہے زور زور سے میدوں پہ ہاتھ مارتا ہے یا چیختا ہے بہت زیادہ امین جب چار سال کا بچہ ایک ٹیمپر ٹینٹرم تھرو کرتا ہے تو اس کو ہم ایک اور شکل سے ایک اور انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر اس طرح کا ٹینٹرم اگر ایک چودہ سال کا بچہ تھرو کرنا شروع کر دے تو اس کو ہم اور طریقے سے دیکھیں گے تو لہٰذا یہ جو پرسپیکٹیو ہے ڈفرینسیشن کا ایج کی بیسس پہ یہ ڈیولپمنٹل یو نو یہ ڈیولپمنٹل اسسمنٹ کے حوالے سے ڈیولپمنٹل میچوریشن کے حوالے سے ڈیولپمنٹل ایکسپیکٹیشنس کے حوالے سے ہی یہ یہ چیزیں ڈیولپ ہو کے اب سامنے آ رہی ہیں تو اس وجہ سے پیڈیٹک سائیکالوجسٹ یا کلینکل سائیکالوجسٹ ہے اس کا جو رول ہے اور اس کی جو ریکمینڈیشنز ہیں اور in terms of what kind of interventions to make وہ بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہیں اس جنکچر پہ میں ایک اور کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا اس کانسیپٹ کا نام ہے ریزیلینس آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مختلف بچے جو ہیں وہ ایک ہی قسم کے یو نو انوائرمنٹل فیکٹر اور فورسز کو ڈفرینٹلی رسپونڈ کرتے ہیں ریئیکٹ کرتے ہیں ہم کئی دفعہ حیران ہوتے ہیں ایسے بچوں کو دیکھ کے کہ جب ان کے ماحول کو ہم دیکھتے ہیں جب ان کو اسٹڈی کرتے ہیں ماحول کو اسٹڈی کرتے ہیں جب حالات کو ان کے ان کا اندازہ ہوتا ہے تو ہم ہماری عقل جو ہے وہ دنگ ہو جاتی ہے کہ how did they survive through such a sort of a environment and upbringing تو یہ وہ ایک ریزیلینس ہے ریزیلینس کیا ہے resilience is a sort of ایک ability to adapt under under circumstance that are not very conducive for healthy growth تو یہ جو ریزیلینس کا فیکٹر ہے یہ سائیکالوجسٹ کے لیے بڑا یو نو ایک بڑا انٹرسٹ کا فیکٹر یو نو رہا ہے lot of research is a been carried out in this area also اور دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ریزیلینس جو ہے یا یہ جو ability to deal with you know bad situation without getting affected into a degree that you become totally dysfunctional اور اموبلائزڈ اس اس میں ہم ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ یو نو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے یہ وہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیٹلی اس میں بہت مہربانی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آدھ اور چیز بھی جو سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ وہ بچے جن کو ایک جن کی بانڈنگ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اگر اچھی ہوئی ہو تو they seem to have a tendency to deal better in situations that are you know are are situation very very demanding and very very distressful situations تو یہ تو یہ آئی تھنک ایک چیز ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ جو بانڈنگ ود دا پیرنٹ ہے یو نو جو اٹیچمنٹ جو ہے پیرنٹ کے ساتھ اور پیرنٹ کی اولاد کے ساتھ that definitely has a very important role to play in developing the strength in a child to deal with circumstances that at times are not very favourable that at times are full of agony and pain that at times you know جو ہے وہ want the best to come out of you اسی طرح اب میں بات کرنی چاہوں گا کچھ ایسی میجر ایکٹیویٹیز کی جس میں پیڈیٹرک سائیکالوجسٹ اور چائلڈ کلینکل سائیکالوجسٹ انوالو ہوتے ہیں لیکن ایک چیز ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ کیونکہ ان دونوں فیلڈز میں بہت اوور لیپنگ بھی ہے تو لہذا میں اپنے لیکچر میں اب ان دونوں کو اکٹھا ہی لے کے چلوں گا یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ بہت زیادہ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ آیا بات پیڈیٹرک سائیکالوجسٹ کی صرف کی جا رہی ہے یا کلینکل چائلڈ سائیکالوجسٹ کی جا رہی ہے تو ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ because of a lot of commonalities two areas and because of the fact کہ it's a very new area تو ہم اگر ان دونوں کی اکٹھے بات کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا بلکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی اس فیلڈ کے معاملے میں تو لہٰذا اب میں ان دونوں کی بات اکٹھے ایک قسم کی آپ سے کروں گا ان اس فیلڈ میں تین چار چیزیں جو ہیں you know they play very important part جن کو ہم کہتے ہیں کہ these are the major activities in this field پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے وہ اسسمنٹ ہے آپ کو یاد ہوگا اسسمنٹ کی بات میں نے پہلے بھی کلینکل سائیکالوجی کے حوالے سے کافی ڈیٹیل میں کی ہوئی ہے لیکن تھوڑا سا میں اس اس کو اس حوالے سے بھی آج بات کرنی چاہوں گا دوسرا جو ہے ایریا وہ ہے انٹروینشن کا انٹروینشن کا مطلب ہے how do we help the person out what kind of a treatment do we need to give to the person تیسرا جو ہے وہ کے حوالے سے ہے okay how can we a person having these certain psychopathologies اور having certain kind of problems اور چوتھا جو ایریا ہے وہ کنسلٹیشن کا ہے یہ چار ایریاز ہیں جن کی میں بات چیت آج آپ سے کروں گا لیکن اس سے پہلے کہ میں ان چار ایریاز کی بات چیت کروں میں کچھ ایسے ایشوز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہوں گا جن کو ہم کہتے ہیں جنرل ایشوز جو ہے ان چار ایریاز کے حوالے سے اس میں جو پہلا ایریا ہے وہ ایپیڈیمایولوجی کا ایریا ہے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ ہے کہ جی بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے یو you نو know, اس کو ذہن میں رکھا جائے کہ بچے کی عمر جو ہے وہ کیا ہے because the age of the child has a very important role to play کیونکہ uh, کچھ پرابلمس جو ہیں ایسے ہیں جو ایج ریلیٹڈ پرابلمس ہیں تو اگر ہمیں ڈیولپمنٹ کی چائلڈ ڈیولپمنٹ کا اندازہ ہوگا تو ہم چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے اور یہ ڈفرینشیٹ کر سکیں گے that should be look at this as a problem area اور should be just look at it as a transition you know in the development of a child کیونکہ کئی چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپمنٹل ہوتی ہیں you know children children's work through them children go through them یہی وجہ ہے کہ فار انسٹنس جس طرح یو نو ہم جب ڈسلیکسیا کی بات کرتے ہیں یا ہم اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر کی یا ہائپر ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی اگر بچے کی ایج سات سال سے کم ہے تو پھر یہ جو چیزیں ہیں ان یو نو ان کو ان کے بیسس پہ ہم ابھی ڈائگنوسز نہ دیں کسی لرننگ ڈسیبلٹی کا ہم اکثر لرننگ ڈسیبلٹی کا جو ڈائگنوسز ہے وہ سات سال کی عمر کے بعد جا کے دیتے ہیں خاص طور پہ ڈسلیکسیا کا اس سے پہلے اگر چیزیں اپنے آپ کو مینیفیسٹ کر رہی ہوں یو you نو know, اگر اٹینشن اسپین بہت شارٹ ہے اگر ہائپر ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے یا اگر ہم لکھنے میں ہم بی کو ڈی بنا دیں اور اور پی کو کیو لکھ دیں اور ڈبلیو کو این لکھ دیں یا ہم چیزوں کو الٹ پڑھ پڑھ لیں تو ہم ریکگنائز تو کرتے ہیں ان چیزوں کو but we do not make a clinical diagnosis on the basis of such you know manifestations اگر یہ مینیفیسٹیشن سات سال کی عمر سے پہلے ڈیولپ سامنے آئے اگر یہ سات سال سے بیونڈ بھی چل کنٹینیو کریں تو yes then we have a different way of looking at it you know then we would look at it you know in a different way اسی طرح جو سچویشن ہے سچویشن کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے یو نو یہ سمجھنا کہ what kind of circumstance is the child you know is a child in اس کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ کئی دفعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بچے کو گھر کے انوائرمنٹ میں یو you نو know, اس کے بیہیویئرس کچھ اور ہیں اور اسکول کے انوائرمنٹ میں اس کے بیہیویئرس کچھ اور ہیں کئی دفعہ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ کچھ پرابلم جو ہیں اس کی وہ گھر کے انوائرمنٹ میں ہے لیکن اسکول کے انوائرمنٹ میں نہیں ہے تو یہ ٹپکل سچویشن ہے جہاں پہ اس کی جو سچویشنل فیکٹرز جو ہے وہ they are playing a very important part in the development of the child تو یہ ڈفرینشیٹ کرنے سے ہمیں بہت مدد مل جاتی ہے انٹروینشن پلان یا ٹریٹمنٹ پلان کو ڈیولپ کرنے میں اس کو فارمولیٹ کرنے میں اگر ہمیں یہ چیز واضح ہو جائے کہ ایک جو چیز ایک جو پرابلم ہے اس کی مینیفیسٹیشن ایک انوائرمنٹ میں ہے لیٹس اسکول کی انوائرمنٹ میں ہے تو پھر ہم اسکول ریلیٹڈ انٹروینشن کریں گے اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ گھر کے انوائرمنٹ میں ہے تو پھر ہم ہوم ریلیٹڈ انٹروینشن کریں گے اگر یہ سامنے چیز آ جائے کہ دونوں انوائرمنٹس میں ہے تو پھر ہمارا جو دیکھنے کا انداز ہے اس کو وہ بدل جاتا ہے کیونکہ پھر ہمیں انٹروینشن کی اسٹریٹجیز جو ہے وہ دونوں انوائرمنٹس کے حوالے سے سوچنی پڑیں گی تو you know so these are important factors اسی طرح جب بچوں سے ہم کام کرتے ہیں تو ایک چیز جو اکثر یو نو میں ذہن میں رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہو از مائی کلائنٹ ویسے تو بچہ ہوتا ہے کلائنٹ کیونکہ بچے کو لایا جاتا ہے یا بچے کو ریفر کیا جاتا ہے یا اسکول نے بچے کو ریفر کیا ہوتا ہے یا پیرنٹس بچے کو لے کے آتے ہیں لیکن بلیو می جب ہم بچوں سے کام کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن کو تھوڑا سا کھول کے رکھنا چاہیے we need to be a little more open اس سے پہلے کہ ہم بچے کو اپنا پیشنٹ تصور کر لیں یا کلائنٹ تصور کر لیں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بچے کے پیرنٹس جو ہے یا بچے کی جو فیملی جو ہے کہیں اس کی وجہ سے تو پرابلمس نہیں ہو رہی آپ حیران ہوں گے یہ جان کے کہ lot of times I end up telling the family and the parents کے لک میری نظر میں you are my patients the problem resides in you not in the child the child is only an extension of your problem بچہ اس لیے پیشنٹ بن گیا ہے یا پرابلم اس اس کو لیے آ گئی ہے اس بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ how to deal with this situation he does not have those tools کہ وہ اس پرابلم سے ڈیل کر سکے جس پرابلم جو پرابلم آپ لوگوں کی پیدا کی ہوئی ہے so therefore lot of time give this kind of a shock to my you know to my patient also کہ لک یہ چیز بڑی ضروری ہے وہ اس لیے کہ جب آپ بارہ سال سے چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ دیکھ رہے ہو تو آپ کو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ آپ کے پاس انویریبلی خود سے نہیں آتا وہ لایا جاتا ہے چاہے وہ اسکول والوں کی وجہ سے لایا جائے کہ اسکول والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی بچے کو پرابلم ہے اس کو دکھاؤ کسی کو چاہے وہ پیرنٹس پیرنٹل کنسرن کی وجہ سے لایا جائے چاہے وہ یو نو رشتے داروں کے کنسرن کی وجہ سے لایا جائے چاہے وہ کسی اور فزیشین کے کنسرن کی وجہ سے لایا جائے یا پیڈیٹریشن کے کنسرن کی وجہ سے لایا جائے انویبلی بچہ جو ہے وہ خود سے وہاں نہیں آتا علاج کے لیے بچہ لایا جاتا ہے سو دیئر فور اور بچہ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے اپنے سپورٹ سسٹم پہ اور بچے کا سپورٹ سسٹم کون ہے والدین ہے فیملی ہے تو لہذا بچے کو ہمیشہ ایک فیملی کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر اگر پرابلم جو ہے وہ اگر پیرنٹل اینڈ پہ زیادہ ہے تو جب تک آپ پیرنٹل اینڈ کو اٹینڈ نہیں کریں گے اس کو درست نہیں کریں گے اس وقت تک وہ پرابلم دور نہیں ہوگی تو لہٰذا آپ کو پیرنٹس کو بھی ساتھ لے کے کئی دفعہ چلنا پڑتا ہے ان کو بھی ہیلپ یو نو پرووائڈ کرنی پڑتی ہے ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ بچے کے جو بیہیویئرز ہیں ان کے ان کے پیچھے کچھ کوزیلٹی ہے ان کے پیچھے کچھ ٹریگرنگ ایونٹس ہیں اور ہو سکتا ہے وہ جو ٹریگرنگ ایونٹس ہیں وہ ان کے پیرنٹل بیہیویئرز ہوں تو یہ چیز سمجھانی جو ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے تو تین چیزوں کو کا دیکھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ہم یہ ڈٹرمن کریں کہ پرابلم ایگزٹ کرتی ہے یا نہیں ایک فیکٹر جو ہے وہ ہے انٹالرنس کا یہ دیکھنا ضروری ہے کہ انٹالرنس تو نہیں فیملی میں ایگزسٹ کرتی دوسری چیز جو دیکھنی ضروری ہے وہ اگنورینس ہے کہ آیا پیرنٹس یا فیملی اگنورنٹ تو نہیں ہے what is happening in the what kind of a dynamics is taking place اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے کہ مسکنسیپشن جو ہے وہ تو نہیں فیملی میں ایگزسٹ کرتی کیونکہ اکثر اوقات مسکنسیپشن کی وجہ سے بھی جو پرابلمس ہیں یو نو وہ سامنے آ جاتی ہیں ایک اور ایشو اور کنسرن جو ہم دیکھتے ہیں چائلڈ کلینکل سائیکالوجسٹ اور پیڈیٹک سائیکالوجسٹ کے حوالے سے وہ ڈائگنوسز اور کلاسیفیکیشن کا ایشو ہے اس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ چائلڈ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہیں you know they are they bigger on making a diagnosis they bigger on consulting D S M four using the دیو criteria way of establishing condition of the child where has جو پیڈیٹرک سائیکالوجسٹ ہیں وہ اتنے زیادہ ڈائگنوسس کے معاملے میں کرتے ان کا فوکس زیادہ ہوتا ہے you know how to help the person out before the pathology takes place تو یہ تھوڑا سا یو نو فوکس میں فرق ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا تھا کہ ڈی ایس ایم فور اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو there are about forty three different you know nomenclatures they are forty three different kind of diagnoses جو یو نو بچوں اور ایڈلٹس کی بیماریوں سے ریلیٹڈ جو ہے and there are ten groups اور سب کیٹیگریز اور گروپس کہہ لیجیے یو نو جن کی بیسس پہ یہ ڈائگنوسز کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ریسرچ بتاتی ہے کہ جو سب سے زیادہ پریولنٹ ڈائگنوسز جو ہے بچوں اور ایڈولیسنس کے حوالے سے وہ کانڈکٹ ڈس آڈر کا ڈائگنوسز ہے all over the world conduct disorder one problem of children because this is the number one problem of children so therefore ایک چیز جو قدرت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اراؤنڈ بہت سی ریسرچز ہوئی ہیں اس کے اراؤنڈ بہت سی ڈیولپمنٹل ڈیولپمنٹ آف پروگرامز ہوئی ہے اس کے اراؤنڈ بہت سی نئی اسٹریٹجیز ڈیولپ ہوئی ہیں انوالو ہوئی ہیں you know to help people with conduct problem so so therefore یہ بھی چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ کانڈکٹ پرابلم جو ہے is number one problem in children اس کے حوالے سے اس کے علاوہ اکثر جو پرابلمز بچوں کی ہیں ان کو دو کیٹیگریز میں ہم سب ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ایک کو ہم انٹرنلائزنگ ڈس آرڈرس کا نام دیتے ہیں اور دوسرے کو ہم ایکسٹرنلائزنگ ڈس آرڈرس کا نام دیتے ہیں جب ہم انٹرنلائزنگ ڈس آرڈر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ان اسٹیٹس اور ان کنڈیشنس کی بات کرتے ہیں جس طرح فور انسٹنس انگزائٹی ہے جس طرح شائنس ہے جس طرح ڈپریشن ہے جس طرح you know some time you see people in with conditions تو یہ وہ کنڈیشنز ہیں جن کو ہم انٹرنلائزنگ ڈس آرڈرس کا نام دیتے ہیں تو ڈائگنوسس کے حوالے سے جو موڈ ڈس آڈرز ہیں یا جو انگزائٹی ڈس آڈرز ہیں وہ اکثر اس اسٹیٹ اس کیٹیگری کو یو نو بلونگ کرتے ہیں دوسری جو کیٹیگری ہے ایکسٹرنلائزنگ ڈس آرڈرز کی اس میں یو نو بچوں کے اگریسو بیہیویئرز خاص طور پہ یو نو وہ آتے ہیں یا امپلسو بیہیویئرز آتے ہیں امپلسو بیہیویئرز وہ ہیں جہاں پہ بچہ جو ہے وہ بغیر زیادہ سوچے سمجھے وہ ایکٹ آؤٹ کرتا ہے وہ وہ جذباتی طریقے سے پرسو سے طریقے سے وہ ایکٹ آؤٹ کرے گا بعد میں سوچے گا کہ ریپرکشنس کیا ہوں گے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اسی طرح جو کانڈکٹ پرابلمس ہیں وہ بھی externalising you know disorders کی کیٹیگری میں آتے ہیں اس کیٹیگری میں اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر جو ہے you know with hyperactivity اور وداؤٹ ہائپر ایکٹیویٹی یا کانڈکٹ ڈس آڈر جو ہے یہ جو ہے یہ ایکسٹرنلائزنگ ڈس آرڈر کہلاتے ہیں ان اس ان قسم کی پرابلمس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر بے شمار سائیکالوجسٹ نے اوور دا ایئرز بے شمار یو you نو know, ایسے طریقے کار ڈیولپ کیے ہیں اسس کرنے کے ان پرابلمس کو ان پرابلمس کو ٹریٹ کرنے کے یو نو ان پرابلمس کے اراؤنڈ بچوں کو ہیلپ کرنے کے اسسمنٹ جو ہے سب سے پہلے میں اس کی بات کرنی چاہوں گا اسسمنٹ کے حوالے سے آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ اسسمنٹ کے لیے جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو انویریبلی بچے کو لایا جاتا ہے بچہ کوئی اپنی ضروری نہیں کہ اپنی کنسینٹ سے آئے یا وہ اپنی مرضی سے آئے تو لہٰذا بڑوں کی اسسمنٹ جو ہے اور بچوں کی اسسمنٹ جو ہے وہ اس لحاظ سے فرق ہے ایڈلٹس جو ہے وہ انویریبلی علاج کے لیے اسسمنٹ کے لیے خود آتے ہیں یا کئی دفعہ ڈاکٹر انہیں ریفر کرتے ہیں لیکن ان کی اپنی مرضی جو ہے وہ شامل ہوتی ہے ان کا اپنا جو کنسینٹ ہے وہ شامل ہوتا ہے تو جب بچے سے کام کرنا پڑتا ہے تو پھر جس کی اپنی کنسینٹ بھی بیشتر اوقات نہیں ہوتی اور کئی دفعہ تو بچے کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ مجھے کہاں لایا جا رہا ہے یو نو یہ جو یہ جو شخص ہے سائیکالوجسٹ سو سائیکالوجسٹ اس کا کام کیا ہے ابھی بچوں کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ میرے پاس کئی دفعہ بچے آتے ہیں اسسمنٹ کے لیے مجھے کہتے ہیں انکل آپ نے انجیکشن تو نہیں لگانا ٹیکا تو نہیں لگانا تو وہ کئی دفعہ پیرنٹس ہی ان کو کہہ کے آئے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ یو نو جو انکل کہیں گے ویسے کرنا وہ ٹیکا لگا دیں گے ورنہ تو آئی مین بچوں کو اکثر اوقات کوئی اندازہ نہیں ہوتا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ you know what are they going to deal with when they are going to be seeing clinical child psychologist اور سائیکالوجسٹ تو ٹھیک ہے پیرنٹل کنسینٹ تو ہمیں مل جاتی ہے لیکن اسی وجہ سے جب بھی بچوں کی اسسمنٹ میں ہم انوالو ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم بچے سے بھی انفارمیشن لیں لیکن بچے کے ساتھ ساتھ بچے کے پیرنٹ سے بھی انفارمیشن لیں سو so جو یہ جو ہسٹری ٹیکنگ کا جو پروسیس ہے اس میں پیرنٹل انوالومنٹ جو ہے plays a very critical part plays a very crucial part اور اٹس آلویز گڈ کہ اگر بچے کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایج ایسی ہے اس کی سمجھ ایسی ہے کہ وہ آپ سے بات چیت کر سکتا ہے اور آپ اس کے ساتھ ایک ایک ورکنگ ریلیشن شپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں ایک ریپور بلڈ کر سکتے ہیں تو it it always helps to build that rapport with a no تاکہ ایک ٹرسٹ پیدا ہو بچے میں آپ کے اراؤنڈ بچہ جو ہے کمفرٹیبل فیل کرے آپ کے ساتھ بچہ جو ہے وہ آپ کو وہ وہ ٹیکا لگانے والا ڈاکٹر تصور نہ کرے بلکہ ایک ایسا ڈاکٹر تصور کرے you knows friendly tend the child you knows willing to me be play game testing جو ہوتی ہے پلے فل مینر تو اسسمنٹ جو ہے اس میں ایک چیز جو اس میں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہی ہے کہ اسسمنٹ کے ذریعے سے وی ٹرائی ٹو اسٹیبلش کہ جو پرابلم جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے اس کی انٹینسٹی کیا ہے اس کی سویرٹی کیا ہے آیا پرابلم ہے بھی یا نہیں ہے یہ نو یہ بھی یہ بھی تو چیزیں اسٹیبلش کرنی ہوتی ہیں نا اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے کی جو پرابلم ہے وہ آیا لیک آف انٹرسٹ کی وجہ سے اسکول ورک میں یا کوئی فوبیاز جو ہیں یا فیئرز جو ہیں ان کی وجہ سے ہے یا آیا ڈپریشن ہے یو نو اس کی وجہ سے ہے تو یہ بھی چیزیں جو سامنے ہے آتی ہیں ان کو بھی مانیٹر کرنا ہوتا ہے تو یہ جو ساری انفارمیشن جو گیدرنگ ہے جو اسسمنٹ میں ہم کرتے ہیں تھرو ڈفرنٹ سورسز اس سے ایک قسم کی کمپریہنسو جو اسسمنٹ ہے وہ ممکن ہوتی ہے کمپریہنسو اسسمنٹ میں یو you نو know, ہمیں یو you نو know, بچے کا اکاؤنٹ ہمیں پیرنٹل اکاؤنٹ ہمیں اسکول ٹیچر کا اکاؤنٹ ہمیں اسکول کا اکاؤنٹ اور کئی دفعہ ہمیں بچے کے یو know, اور رشتہ داروں کو بھی بلانا پڑ جاتا ہے یا اسکول کے ٹیچرس کو بلانا پڑ جاتا ہے تاکہ ایک مکمل اکاؤنٹ ہمارے پاس ایک مکمل پرسپیکٹو ہمارے پاس سامنے آ سکے اسی طرح جب اسسمنٹ ہم کیری آؤٹ کرتے ہیں تو ہم ڈفرنٹ قسم کے ٹیسٹنگ ٹولس ہمیں یوز کرنے پڑتے ہیں یہ جو ٹیسٹنگ ٹولس ہیں اس میں سیلف رپورٹ میتھڈ یوز کیا جاتا ہے اس میں انٹرویو کا میتھڈ یوز کیا جاتا ہے اس میں بیہیویئر چیک لسٹ ہیں یو نو اس میں انٹیلیجنس ٹیسٹ ہیں اس میں ابلٹی ٹیسٹ ہیں اس میں سائیکولوجیکل پروفائلز بنائی جاتی ہیں اس میں یو نو بچے کی انٹرسٹ کے بارے میں جانا جاتا ہے تو بے شمار قسم کے ڈفرینٹ ٹیسٹنگ جو ٹولس ہیں وہ بھی یوز ہوتے ہیں یہ سب کچھ کیوں کیا جاتا ہے یہ سب کچھ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے سامنے ایک مکمل تصویر ایک مکمل پکچر ایک مکمل پروفائل بچے کی ڈیولپ ہو کے سامنے آ سکے جس کی بیسس پہ ہم نہ کہ یہ کہ صرف ڈائگنوسس کرنے میں ہمیں آسانی ہو بلکہ ہمیں ایک انٹروینشن مینجمنٹ پلان بنانے میں بھی آسانی ہو سکے ہم اسسمنٹ کی بات کر رہے تھے تو اب تو تھوڑا سا میں اس کو آگے لے جانا چاہوں گا کہ اسسمنٹ کے اندر they are different elements you know different to the assessment اس میں ایک جو بڑا امپورٹنٹ کمپونیٹ ہے وہ انٹرویوئنگ ہے تو انٹرویوئنگ انٹرویو جو ہے وہ basically is are method of getting to know the child it's also are method to get to know the parents of the child کیونکہ بچے کو جب بھی ہم انٹرویو کرتے ہیں یا بچے کی جب بھی اسسمنٹ کرتے ہیں تو بچے کے پیرنٹس کا انٹرویو جو ہے کافی کمپریہنسو کرنا لازمی ہوتا ہے because it's very important for us to know the parental perspective اور بچے کا انٹرویو کرنا جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں بچے کا پرسپشن بچے کی story of life how does the child see things you know وہ بھی ہمیں نظر آئے تو you know so interview from that point of view is very very important اسی طرح دوسرا جو ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ بیہیویئر آبزرویشن کا ہے یو نو بیہیویئر جو ہے وہ کئی مختلف انداز سے آبزرو کیے جاتے ہیں یو نو اور ان کی بیسس پہ یو نو ہمیں بہت انسائٹ انسائٹ ملتی ہے ہمیں بڑی انفارمیشن ملتی ہے ہمیں انڈرسٹینڈنگ اس چیز کی ہوتی ہے کہ you know how does a child react in certain environment تو ڈائریکٹلی جب ہم بیہیویئر کو آبزرو کرتے ہیں for instance times we observe the child in the clinic the child outside the clinic in school setting playing تو یہ مختلف طریقے سے جو آبزرویشنل بہیویئرز ہیں یو نو ان سے بھی ہمیں بے شمار انفارمیشن ہے اور انسائٹ جو ہے وہ بچے کے بارے میں ملتی ہے اسی طرح تیسری جو چیز ہے جو بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اسسمنٹ کا وہ انٹیلیجنس ٹیسٹنگ ہے انٹیلیجنس ٹیسٹنگ دیکھیں جب بھی بچے سے بچے کی اسسمنٹ کیری آؤٹ کی جاتی ہے تو انٹلیکچل فنکشننگ لیول جو ہے اس کو ڈٹرمن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ کوگنیٹو فنکشننگ لیول کو ڈٹرمن کرنا انٹیلیجنس کو جاننا وہ اس لیے ضروری ہے کہ unless you understand the functioning of level of a child آپ اس کے لیے کوئی بھی میننگ فل پروگرام جو ہے وہ ایوالو یا ڈیولپ نہیں کر سکتے تو اس کی ڈیولپمنٹ میں اسسمنٹ کی جاتی ہے انٹلیکچل اسسمنٹ کی جاتی ہے اس میں میں صرف بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس میں صرف میں ذکر کر دیتا ہوں کہ آر ایک ایسا ٹیسٹ ہے یا تھری ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو بہت یوز کیا جاتا ہے کاف مین بیٹری یوز کی جاتی ہے اسٹینفرڈ ٹیسٹ یوز کیا جاتا ہے سلوسن انٹیلیجنس ٹیسٹ یوز کیا جاتا ہے پی بڑی پکچر ٹیسٹ یوز کیا جاتا ہے لانگ لسٹ آف ٹیسٹ جو میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جو یوز کیے جاتے ہیں اسی طرح ایک اور جو بہت اہم ایریا جو ہے وہ بچے کی اچیومنٹ کا ایریا ہے اچیومنٹ کے ایریا کی اسیسمنٹ کے لیے ہم ڈفرینٹ اچیومنٹ ٹیسٹ ہمیں یوز کرنے پڑتے ہیں اس میں وائڈ رینج اچیومنٹ ٹیسٹ اس میں ووڈ کاک جانسن اچیومنٹ ٹیسٹ یو نو اس میں پی بڈی انڈیویجول اچیومنٹ ٹیسٹ اینڈ سو فورتھ بے شمار ایسے ٹیسٹ ہیں جو یوز کیے جاتے ہیں یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ اب تک جو اچیومنٹ ہے بچے کی اگر لچے کہ بچہ پچھلے چھ سال سے اسکول جا رہا ہے تو اس چھ سال کا اس کی لرننگ جو ہے اس سے اس کے اچیومنٹ لیول جو ہے وہ کہاں تک پہنچے ہیں تو یہ جو ہے یہ اچیومنٹ ٹیسٹ کے ذریعے you know we are able to establish that اسی طرح ہم کئی دفعہ پروجیکٹو ٹیسٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں پروجیکٹو ٹیسٹ جیسے آپ کو پتا ہے یو نو یہ یہ تھوڑا سا کانٹروورشل ایریا بھی رہا ہے کہ آیا پروجیکٹو ٹیسٹ یوز کرنے چاہیے یا نہیں لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب پرسنالٹی بچے کی ایموشنل کنڈیشن کے بارے میں یو نو جاننا ہو تو پروجیکٹو ٹیسٹ جو ہے وہ ایک ہیلپ فل ٹول ہے اور یوز کیے جا سکتے ہیں اس میں دو ٹیسٹ خاص طور پہ جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا ایک ٹی اے ٹی ہے اور دوسرا روشاخ ہے یہ دو ایسے ٹولز ہیں جو یوز کیے جاتے ہیں بچوں کی نیڈس کو سمجھنے کے لیے اور اس ٹی اے ٹی کا ایک ورژن ہے جو سی اے ٹی کہلاتا ہے which is children apperceptive test یہ بیسکلی بچے کی نیڈس کا ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی نیڈس کو پہنچنے کے لیے ہم ایبسٹریکٹ طریقوں سے ان کے بارے میں بچوں سے انفارمیشن لیتے ہیں اسی طرح نیورولوجیکل ٹیسٹنگ ہے نیورولوجیکل ٹیسٹنگ جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ ہے ٹیسٹنگ کا خاص طور پہ اگر بچوں میں ہمیں لرننگ ڈسبلٹیز نظر آ رہی ہوں بچوں میں اٹینشن ڈیفیسٹ کی پرابلمز نظر آ رہی ہوں تو نیورولوجیکل ٹیسٹنگ جو ہے وہ بہت ہیلپفل ہوتی ہے خاص طور پہ you know when you are dealing with children who have very short attention spans when you are dealing with children who get distracted very quickly when you are dealing with children جو tune tune in out constantly ہو رہے ہوں وہاں پہ you know these are the kind of test that we can use اسی طرح uh, آخر میں آئی تھنک ایک جو اور ایلیمنٹ ہے اسسمنٹ کا uh, جس کو ذکر کرنا ضروری ہے وہ فیملی اسسمنٹ کا ہے ہمارے پاس آتا اکثر آتا تو بچہ ہے اسسمنٹ کے لیے لیکن ہم یو نو ایک چیز جو بڑی ویل اسٹیبلشڈ ہے وہ یہی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب بچے کو ہیلپ کرنے کے لیے آپ کو فیملی کی اسسمنٹ بھی اگر آپ کر لیں تو آپ کے پاس بہت بہتر کوالٹی کی انفارمیشن اکٹھی ہو سکتی ہے کیونکہ چیز جو ذہن میں رکھنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے is shaped by the family بچہ خود بخود نہیں بن جاتا وہ جو وہ ہے بچے کی لائف میں بے شمار فورسز اور فیکٹر ایسے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ اس کی پرابلمس پیدا ہوتی ہیں یا کچھ اور ایسے فورسز اور فیکٹرز پیدا ہوتے ہیں تو بچے کی شیپنگ فیکٹرز جو ہیں اگر فیملی کی سمجھ آ جائے ہمیں تو پھر یو نو ہمیں بچے کی پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہو جاتی تو اس اس لحاظ سے یو نو فیملی کو اسیس کرنے کے بے شمار ٹولز ہیں جن میں family adaptability and cohesion evaluation scales ہیں اس طرح یو نو اور بھی انوائرمنٹل فورسز کو سمجھنے کی اور انڈرسٹینڈ کرنے کی اسکیلز ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں اس کے ذریعے سے we are able to understand the family تو اس لیکچر میں میں بیسکلی اسسمنٹ کے حوالے سے یہ میں نے ساری بات چیت آپ سے کی ہے باقی جو تین فیکٹرز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا تھا آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا اسسمنٹ پھر ہم میں نے کہا تھا جی پھر انٹروینشن پھر میں نے کہا تھا پریونشن پھر میں نے کہا تھا کنسلٹیشن تو آج اس لیکچر میں ہم اسسمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور اگلے لیکچر میں میں انٹروینشن کے حوالے سے میں پریونشن کے حوالے سے اور میں کنسلٹیشن کے حوالے سے بھی بات چیت کروں گا تو یہ basically you know paediatric psychologist کے اور کلینکل سائیکالوجسٹ کے uh, کے رولز ہیں جس میں آپ نے دیکھا کہ کوئی definitely there is a lot of overlapping لیکن ایک ڈیفینیٹ اسپیسیفک دونوں کے رولز بھی ہیں تو اس کی uh, پہچان اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے اور اس کی جو سمجھ جو ہے وہ وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور اب ہم انشاءاللہ اسی نوٹ کے ساتھ میں آج کا جو لیکچر ہے اس کو میں وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا اور انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے خدا حافظ